ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ سن سن کر دیا صحابہ رشد و ہدایت کے چرم چمکتے ہوئے ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے صحابہ اکرام اس کی چرنی ہے نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے نبوت کے عینی گواہ چشمدید گواہ موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی کل بھی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے بڑا خوبصورت صحابی تھا جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے شہاب اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین شاہد ہے ایک دن جبریل امین ٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے تجھے کون سی غربت آ گئی جو تاٹ کا لباس پہن کر آیا عرض کیا اللہ کے ساتھ پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے کیوں فرشتوں کی کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا خدا بند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام سے تمام لباس بنا اگر حضرت جبری نے امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے تیری بھی کوئی حسرت ہے تیری بھی کوئی آرزو ہے عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی تو وہ بھی فرشتہ ہے اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے کھانے پینے سے تو پاک ہے کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو تو تو ہے نوری فرشتہ تیری بھی کوئی حسرت ہے کہاں ایک حسرت ہے اور وہ یہ کہ کاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا ہوں جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے فرشتے رشک کرتے ہیں وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کو کتابیں لے کے آیا اللہ کا پیغام لے کے آیا وہی لے کر کے آیا دن رات آیا وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کاش میں جدری نہ ہوتا نہ ابو بکر صدیق ہوتا نبی کو کم پہ اٹھا اٹھا کے چلتا تو بات یہاں سے چلی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں سنا تو اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے ایک ہی حسرت ہے ایک ہی آرزو ہے ایک ہی تمنا ہے میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ میرا میری نظر ہو میرے آقا کا رخ انور ہو میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی سکے نہیں میری آنکھ اور ہو میرے آقا میری تمنا ہر وقت میں آپ کو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں خدا کی قسم اللہ پاک جل جلسان کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا صدیق کی آرزوں کو اتنا پیار آیا فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لو لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا کوئی دو چار مرتبہ کرے گا کوئی دس بیس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی سو پچاس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا اور صدیق تیری اگر یہ تمنا جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں نبی کی گود میں سنا کر یہ موقع دوں گا عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو جو کہتا ہے میری آنکھ اور جلنا ہو میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو ہر وقت میں تو سکتا ہی رہوں ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آداب کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ اکرام کی مدہ کرتا حمد کرتا کرتا ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں میں مجھے دولت پسند نہیں مجھے مال پسند نہیں مجھے زر پسند نہیں مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں مجھے بادشاہ پسند نہیں مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے اور اس غلامی کو اتنا نبھایا اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے باغ میں کھڑے ہیں ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں اور میرے پروردگار اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا جانور مجھے چبھا جاتے قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا احساس میں چڑیا ہوتا دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا دوسری میری پسند یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شہ یہ ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے آج کل آپ دیکھ لیں علماء بزرگان دین اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے چندہ بھی دے دیں گے دعوت بھی کر دیں گے مٹھیا بھی بھر دیں گے ہاتھ بھی چوم لیں گے دم پھوک بھی کرا لیں گے مگر ووٹ نہیں دیں گے مزاج ہے ہمارا یہ رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے رشتے دارانہ ماحول بھی ہونا چاہیے یاری بھی ہو رشتے داری بھی ہو پھر مزہ آئے گا فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے مجھے یہ بات بڑی پسند ہے بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے حاجی ہو نمازی ہو متقی پرہیزگار ہو تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو ٹویل ہو مربع ہو بہت اچھی ملازمت ہو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں اپنی لڑکی اس کو دوں یہ بیماری ہے جس سے دو فیصد لوگ بھی بچے ہوئے نہیں نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے ہم کو بھی اسی کیسے ملیں گے ایک ایک بی سی کی اگر پچاس پچاس شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی ماحول ہمارا زین گندا مزاج گندا اندر صاف نہیں تو اپنے خیال میں مستقی بنا بیٹھا ہے جب چھلنی لگے گی تیرا تکوا سامنے آئے گا تو چار پیرے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتا چلے گا کہ پیچھے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے روح آباد پڑھاؤ کر فتر مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رو میں الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا یہ تو میرا زمانی کے زمانے کا تھا یہ تو ابتدائی عمر تھی ملک بھی دوسرا تھا دیش بھی دوسرا گزرا تھا لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں آواز آئے گی کل دل تو کل گو نبی وَإِنَّا لَعَافِدِينَ كِرَامًا فَاتِدِينَ ما تفعلون تو ہم سے غافل تھا تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو مجھے بھلائے پھرتا رہا تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا جن کو یاد نہ کیا جوانی میں یاد نہ کیا بڑھاپے میں یاد نہ کیا سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے ایسو عشرت میں مجھے یاد نہ کیا شادی بیاہ میں یاد نہ کیا حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبروں کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا مجھے اپنی کبری آئی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں رشتے دار بھی بن جاؤں میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے چنانچہ چھ سال کی عمر ہے سید ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں ہاں چھ سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً پچاس برس پچاس سال عمر ہے شہر شاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں موجود ہیں کئی ازواج متحرات اور بھی موجود ہیں رلیجے پہ ہاتھ رکھ بھی بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ذرا سوچو کہ انسان بڑا مقبول ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہیں کوئی چالیس سال کی ہے کوئی پچوجا سال کی ہے کوئی دیوا ہے کوئی طلاق دی ہوئی ہے آکا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے عمر مبارک تقریباً پچاس اکوجا بونجا تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی چھ سال کی اپنی لطے جگر حوالے کرتا کسی کی فرمائش نہیں کسی کی سفارش نہیں لالچ کوئی نہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پانچ دن کے فاقے ہوتے تھے یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا چلے ہاتھ رکھ کے ذرا نظام تو لگاؤ پچاس سال کی عمر ہو عمر تقریباً بیت چکی ہو مسائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو تقریباً بارہ تیرہ برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے درختوں کے پتے سباتے سباتے کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی چھ سال کی لگت جگر سید ایسا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا تین سال کے بعد رخصتی ہوئی ذہین تھی سمجھدار تھی بہت ہوشیار بیدار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی صدیق کی پسند تو نبی آئی اللہ کی پسند تو دیکھو اللہ میاں تم نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا وہ کم الحاکمین ہے فرمایا ابو بکر اگر تو اپنے لگتے جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے پھر ابو بکر سن لے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی اور پھر میں تو اتنا بلند بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہجرائے ایسا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمبد خدرا کی صورت دے دی ارے دنیا کا کوئی لال کوئی مور کوئی تاریخ دا ایسا صدیقہ کی برائی کرنے والا ایسا صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے آخری کیا وجہ تھی بیماری کے دن میں نرزی موت ہے آخری وقت تقریباً قریب ہے ساری ازواج متحرات کو جمع کر کے فرمایا اے ام سلمہ اے ام حبیبہ اے صفیہ اے جواریہ اے زینب اے حفصہ تم تمام کی تمام با خوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے جس خبر خدا بند کریم نے سدھی اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا فرمایا ایسا نہ ہوتی دین ناخش رہ جاتا پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا ایسا سدھی کا وہ ہے جس کی وجہ سے تین کامل ہوا اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ ہزار روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا بارہ ہزار روپیہ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے تو جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جا اتنا دیا اتنا دیا جامسی پور میں سال کا خرچہ ہے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام سب کا کر دیا شام ہوئی خاتمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی روزہ کس چیز سے افطار کرو گی فرمانے لگی کوئی بات نہیں اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں اتنی سی گندگی ہے جیسے کار کے پانی کی اور نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا حاجی صاحب اس میں کیا ہے وہ پانی ہے بھائی کیا ہے اس میں پانی ہے کون کرے گا ایسا سدھی کا تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تشریف لائے فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے پرہیزگاری ٹھیک ہے مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا یہ کام کیسے چلے گا ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی جو کچھ ملا میں نے دے دیا میں نہیں چاہتی میری موت آئے میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو فرمانے لگی ہو فاروق تجھے کیا بتاؤں <clears throat> مجھے یاد ہے <clears throat> محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں ہوا <clears throat> حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی آپ کا انتقال ہوا دنیا سے رخصتی ہوئی ایسا سجی کا رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں کم سے کم بارہ پیوند لگے ہوئے تھے فرماتی ہے اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن دان کیا جائے مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے رکو سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت سک ہو جاؤں آج ہماری سجدے میں رکو میں بہت کم موت آ رہی ہے کیسے آئے سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نہیں سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو مجھے تو بلفصان فرحمدی رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی ایک عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی جنت تو امام کی جگہ نہیں وہاں تو ایش کی جگہ ہے جنت میں نماز کا کیا کام مجھے تو دلفصانی سرحمد رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رکھ جائے ان کو تو چین نہیں آتا یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا آٹھ دن غائب ہو گئے کھانا دن میں تین مرتبہ اور نماز ہفتے میں ایک دفعہ اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے تین چیزوں سے محبت ہے تعمرون بالمعروف فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے داماد کے ہے سارے صاحب کرام کا عشق کا مظہر ہے اسلام کی جان ہے فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں تامور بھی کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا کہتے رہو کہ ماں نماز پڑھو روزہ رکھو اللہ اللہ کرو کوئی نہیں بغیر یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھنا ہے جوا کیوں کھیلتا ہے شراب کیوں پیتا ہے جنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے رشوت کیوں لیتا ہے حرام خوری کیوں کرتا ہے مل جھگڑا ہوگا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے ان کا مزاج تو ایسا فرما جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر ہاں ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا حضور کی نظر پڑی فرمایا خارو یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے فرمایا خارو یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی وہ مامے ماننے سے جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں کائے کی رشتے داری کائے کی تعلق داری جو دین کا دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے وہ کس قسم کی رشتے داری ہے صحابہ کے نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا ابو بیدا صحابی احمد علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بن گئے جن بدل ہوا ان کے والد جڑ اس وقت تک مسلمان نہیں بنے توجہ کرنا اگر پھر جنگلات بعد میں مسلمان بنے صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا میدان بدر میں آیا ابو دادا کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے ابو دادا پہچانتے کہ ٹھیک میرا باپ ہے میرا والد ہے اور میدان خالی بھی نہیں تھا شہاب کرام سے میدان بھرا ہوا ہے خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں ملکارا تھا اس کا نام ہے دین اس کا نام ہے ایمان جرا نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو اب وہ زیادہ کھڑے ہوئے میں یار کھول اللہ مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں حضور نے مسکرایا فرمایا پہچانا نہیں بھگوان لیے پہچان کر ہی گزارا ہوں تو باپ ہے وہ تو یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں یہی تو بتانا آواز دی آؤ میرے مقابلے میں ابو بیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ نے کہا پھر اب بڑھتے ہیں مقابلے میں پھر ہی لگتے جدھر آیا اب ٹھہر گا خدا کی قسم برا کا سر تھا ابو دادا نے تلوار کا وار کر دیا یہ لوگ بن پیلی بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھوکتے پھیر تم کرتے ہیں لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کی تلوار چلا دی ایمان کی وجہ سے لامو کو پھاڑ مارا اور صدیق کے اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے بیٹا کہنے لگا با بلا بدر کے دن میں میں مسلمان اس وقت نہیں تھا میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق نے روٹی چھوڑ دی کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ کی بات کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کرے اسلام کی جان سے صحابہ اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑا پیار ہے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں اچھائی کراتا رہوں وطن مل کر لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں ہمانے کو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں تیس کا بھی روتے آ جب اور مٹا کے دکھایا بجا کے دکھایا جب یہ موقع ہے نا فاروق کے تلوار ادھر سے پہلے چمکتی تھی بہادر کا نا مکے کا آخر تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا پرانا کپڑا کیوں اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا غرور سے بچتا ہے آدمی خلافت کا زمانہ ہے یہ نہیں غربت کی سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے بہن سے سونا و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے پہ دیکھے شہن سارے روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کی بیٹی ہے امام الانبیاء کی گھر والی ہے کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں کرتی ہماری تو ضرورت نہیں ہوتی ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے سفیر آتے ہیں ویش درویش بڑا بیٹھا پیمنٹ لگے ہوئے کپڑوں میں خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدلنے ہمیں تو ڈر لگتا ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب تشریف لائے کیا ہو گیا اب تو فتوحات بہت ہیں مدینے کی گلیوں میں سونا ملتا گرتا ہے یہ حالت کو تبدیل کرو تھوڑی بہت ہی بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو نے رو دیا اب تک لگے آفتا ایمانداری سے بتا شہن شاہ کائنات مت موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی آٹھ ڈبل تھی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے آدھی کو بسا لیا کرتے تھے آدر کے فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پٹا کے دی حضور کے حالت میں کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی شرم کے اللہ تعالیٰ نے رہ دیا کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے اگر تم مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا پسند نہ کیا فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے ناساز چل رہی ہے پیٹ کی شکایت رہتی ہے سامنے دو کی دو روٹیاں رکھی ہے اپنے آپ کو کہنے لگی اے فاروق جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب برا جوان مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا تجھے اس وقت تک یہ جو یوں کھانے پڑیں گے کون کہتا ہے نبی کا سفر ہے باپ بائیس لاکھ میل کا حکم رہا ہے جس نے کابل سے لیپ کا علاقہ فتح کر کے دیا جس کی ٹھوکروں میں کیسروں کسرا کی تاج روپی پھرتے ہیں سوندی سونی کی سونے کے ڈھیر رلتے پھرتے ہیں وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میں کی روٹی کھانا جائز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت پر ہے والا جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں کہاں گئے وہ سوچنے والے کہاں مردوں ان تاریخوں کو پڑھنے والے ارے تم نے انگریز کا ساتھ دیکھا انگریز کا دانت دیکھا تم نے انگریزوں سے مرو پینا سیکھا تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے کی قسم آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کے یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ پڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ اور میرے آقا مجھے تین چیزوں کی بڑی محبت ہے مجھے تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے سب سے پہلی کیا چیز ہے کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے میری زبان خدا کا قرآن میاں کو عثمان کی پسند پہ اتنا پیار آیا فرمایا عثمان تھا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی میرا قرآن ہوگا فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلامی لاہی پسند ہے ارے ایک رات میں ایک رکاط میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں عثمان بن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ تعزیت ہے اور کیسے پڑھا کر کہتے رخساروں پہ آنسو میں بہ بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی ہر وقت رویا کرتے تھے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی عثمان کی زبان ہوتی تھی رات دن قرآن پڑھتے تھے یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دار جو کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات تو میری زبان ہو اللہ کا قرآن سب سے زیادہ عزیز تر سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری فرمان میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے یہی آرزو ہے یہی حسرت ہے کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے دوسرا فقیر آ جائے او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی آج تو کتار بند گئی اگر کسی بیوا کے گھر سے راستہ دے دیا چھ مہینے اس کا گیت گاتے ہیں میرے میرے آگے میں تو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑا دن میں دو سو راستہ بچوں کو دے کے آیا تم نے دوسر بول دیا اس کو گیت گاتا ہے خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا اس کا کبھی گیت گایا پانچ روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے اور خدا نے تجھے پانچ لاکھ اور پانچ ہزار اور پانچ سو دیا وہ تیرے باپ کے ہیں وہ خدا نے نہیں دیے وہ نہیں یاد کرتا آدمی اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مت کہ کیسے ہے اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے ہم ڈھائی ستا دینے والا بن گیا بہن لینے والی بن گئی سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی تم نے بیس لو مرتلا انعام و کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاقے کھلوائے مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا شام ہوئی میں وہاں ٹھہر گیا مسجد میں گیا میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی کوئی نہ آیا مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا دماغ کر لی نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے جناب بیٹھوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں مولانا نے سوچا تو پانی پی کے کے سو جاؤں کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس نے تین روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی مولانا مظفر حسین قاندلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں اتنا متقی اور پرہیزگار تھا اتنا مستقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی کی فخر کیا کرتے تھے حلیمہ سعدیہ ندی کو دودھ پیانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا مولانا فرماتے ہیں تین روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا میں نے کھا لی کی نماز پڑھی اور سو گیا مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ زیارت ہوئی میں بڑا خوش ہوا واہ واہ واہ واہ یہ تو جنت ہے یہ مسجد نہیں یہ تو عجیب جگہ ہے کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں تین تین مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو کون چھوڑے ایسی جگہ کو مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور دو روٹیاں لے کر آیا جب میں دو روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار نصیب ہوا دو میں نصیب ہوئی اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں یہ تو اس روٹی میں کمال ہے تین کھائی تین مرتبہ زیارت ہوئی دو کھائی دو مرتبہ زیارت ہوئی میں پھر تیسرے دن ہی نہیں ٹھہر گیا ایسی چیز جب چھوڑ کر جائے کون کہا جب تیسری رات آئی عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی ایک روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو سے کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے میں نے پوچھا کیوں مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں ایسی چیز کہاں ملے تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا جی- میرے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تیری روٹی میں کیا کمال ہے وہ روکی کہنے لگا پر اتنی مزدوری بنی تھی کہ تین روٹیوں کا آتا بنا میں آپ کو دیکھ کے گیا میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے مسجد میں کوئی اعلیٰ ہے کوئی درویش فقیر ہے اس کو روٹی کھلاؤں گا بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقی پہ فاقا کر لوں گی میرے نام کی بھی لے جاؤ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی کروں گا میرے نام کی بھی لے جاپر تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا کل بچے کی حالت خراب ہو گئی وہی تین روٹیوں کا آتا مزدوری میں پھر ملا بچے کی روٹی تو اس کو دے دی ہم نے میاں تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی آٹا اتنا اتنے ہی ملا کے تیر روٹی بنے چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی آج بچے کی بھی دیا آیا ہوں بیوی کی بھی دیا آیا ہوں کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں میرا کیا حال بن جائے گا اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں کام نہ کرتے دینا تو ان لوگوں کا تھا چار چار دن کے ساتھ خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا تو اگر لاکھ روپے میں سے دو روپے پھینک دیا تو ہاتم تائی کا بات نہیں بن سکتا صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود پاکے کر کے دوسروں کو کھلایا خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدل ہو میرا کپڑا ہو کل تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جا اور پہنایا کھلایا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نجات کرنا دے واخر کا آزاد الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی وسلم وبارک علی سید مولانا محمد النبی امی الحاصم علیہ وصحابہ برت الکرام ربنا اتنا فی الدنیا حسنت فی الاخرہ حسنت مکنا عذاب النار یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے بلا العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ وہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے کو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ سب کے بامراٹ بنا دے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے یا اللہ سب کی روز رزق میں فراقی عطا فرما وسعت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا اولاد کو اولاد عطا کرنا یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان کا دلدار بنا الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا تمام مسلمانوں کو محسوس فرما الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر محسوس فرما عام ایمان کے پاس فرما اللہ حبیبی محمد والا علی اللہ قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا ابو بکر عمر عثمان کی تین پسند قاری صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان